الباب الرابع والخمسون ومئة باب الكف عما يرى في الميت من مكروه میت کے عیب بیان کرنے سے زبان کو روکنے کی تاکید عن ابی رافع اسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم حضرت أبو رافع أسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو غسل دے اور وہ اس میں کوئی عیب دیکھے پس وہ اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالی اسے چالیس مرتبہ مع فرمائے گا اسے امام حاکم نے شرط مسلم پر صحیح کہا ہے